دنیا میں کامیاب زندگی کا فارمولہ صرف ایک ہے اور وہ ہے ہر صورت حال میں اپنے فطرت کو باقی رکھنا آدمی فطری طور پر پیدا ہوا ہے نہ صحیح افتاد پر لیکن جن حالات میں وہ رہتا ہے وہ حالات اس کو بار بار متاثر کرتے ہیں کبھی حالات اس کو غصہ دلا دیتے ہیں کبھی حالات اس کو مشتعل کر دیتے ہیں کبھی حالات کی بنا پر وہ نفرت کرنے لگتا ہے کبھی حالات کی بنا پر اس کا اندر انتقام بھڑک اٹھتا ہے یہ سب بار بار پیش آتی ہیں یہ سب چیزیں تو زندگی کا اصل امتحان یہ ہے کہ آدمی ان سب حالات کے باوجود اپنے اعتدال کو باقی رکھے اپنے فطرت کو درم بھرم نہ ہونے دے اگر آدمی یہ چاہے کہ ایسا نہ ہو میرے ساتھ سب کچھ ٹھیک رہے کوئی مجھے گڑبڑ نہ کرے سب کچھ اسموتھ طریقے سے چلتا رہے تو ایسا ہوگا نہیں فطرت کا نظام آپ کے لیے بدل نہیں سکتا اللہ نے لوگوں کو دی آزادی تو آپ آزادی کو استعمال کریں گے تو اس کے بعد دنیا میں چیلنج آئے گا کمپٹیشن آئے گا ہر آدمی اپنے انٹرسٹ کو حاصل کرنا چاہے گا ان باتوں سے یہ سب اسباب پیدا ہوتے ہیں تو یہ ہوگا لازمن ہوگا کیونکہ یہ تو کرشن پلان آف گاڈ کا حصہ ہے انسان کا اپنا کام ہے کہ وہ ہر حال میں اپنے کو اعتدال پر قائم رکھے وہ حالات سے غیر متاثر بنا رہے یہی انسان کا امتحان ہے تو خالق نے انسان کو دماغ دیا ہے سوچنے کی طاقت دی ہے فیصلے کی طاقت دی ہے اچھے برے کی تمیز دی ہے تو انسان کے اندر یہ صلاحیتیں پیشی طور موجود ہیں کہ وہ ان حالات کا سامنا کر سکے ان حالات کا سامنا کرنے کی طاقت ہر آدمی کے فطری طور موجود ہے تو کوئی وجہ نہیں کہ آدمی ان حالات سے سکب کر جائے حالات کے مقابلے میں وہ ہار مار لے تو کسی بھی صورتحال میں آدمی کو بچنا ہے اپنے آپ کو اس سے کہ وہ مشتعل نہ ہو وہ ٹکراؤ نہ کرے وہ نفرت میں نہ پڑے انتقام کی طرف نہ جائے وہ بلکہ اپنے راستے کو سوچ سمجھ سے اختیار کرے رد عمل کے طور پر نہیں یعنی حالات کے اثر میں آ گئے آپ اور اس اثر سے آپ نے کچھ کیا تو وہ رد عمل ہوا رد عمل کا طریقہ دنیا میں ایک ہلاکت کا طریقہ ہے اور اگر آپ حالات سے اوپر اٹھ گئے حالات کا اثر لیے بغیر آپ نے خود سے سوچا اور آپ کی سوچ نے جو صحیح طریقہ بتایا اس پر چلے آپ تو آپ کے لیے کامیابی یقینی ہے تو اسی کو میں کہتا ہوں کہ don't allow anyone to dictate you یہ لوگ مختلف قسم کے حالات پیدا کر کے آپ کو متاثر کرتے ہیں تو کہا انہوں نے ڈکٹیشن دیا آپ نے ڈکٹیشن کو قبول کر لیا انہیں بھڑکایا آپ بھڑک گئے انہوں نے غصہ دلایا تو آپ غصہ ہو گئے ایسا مت کیجیے ایک ہی فارمولہ کو پکڑ لیجیے کہ don't allow anyone to dictate you یہ ہر حال میں یہ اپنا اندر عزم باقی رکھے کہ مجھے خود اپنے سوچے ہوئے راستے پہ چلنا ہے دوسروں کو موقع نہیں دینا ہے کہ وہ جیسا چاہے ویسا مجھے چلائیں یہی کام کا طریقہ کا ہے